مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی اور بڑی برائی کا جو تصور ہے برائی تو برائی ہے کوئی چھوٹی نہیں ہوتی لیکن یہ بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی پھنس جائے اس نے کوئی نہ کوئی اگر یعنی وہ برائی کرنی مجبوری بن جائے کہ چھٹکارا نہیں ہے تو پھر وہ اس میں ہے کہ وہ آدمی کوشش کرے کہ چھوٹی برائی کرے یہ نہیں کہ ضروری برائی اس نے کرنی ہے چھوٹی ضرور کرے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اصل میں ٹی وی وی سی آر اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ اس میں ہر قسم کی برائیاں ہیں لیکن انٹرنیٹ میں کم از کم یہ ہے کہ آپ اگر اس روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی بے حیائی جو ہے وہ نہیں ملے گی صرف دینی مثال ملیں گے اور جس روم میں آپ جائیں گے ویسے لیکن ٹی وی پہ کوئی ایسا اسٹیشن اگر مل جائے کہ جس میں صرف دینی پروگرام ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو تو آپ چھوٹی بڑائی نہیں کہیں گے اس کو نیکی ہی کہیں گے تو اگر یعنی آدمی ہر چیز سے اپنی وہ مرضی کے مطابق ہی کام لیتا ہے لیکن اکثریت واقعات انٹرنیٹ ہو یا ٹی وی ہو جو بھی اکثریت اس پہ بے حیائی ہے تو جہاں بے حیائی ہے وہاں اگر کوئی نیکی کا کام آدمی کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے ہاں، صرف اس کو بے حیائی سمجھ کے مطلق چھوڑ دینا ہاں، یہ ہے اگر آدمی کا کنٹرول ہے تو یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں نے صرف دینی کام کے لیے گھر میں ٹی وی رکھا گھر سے نکلتا ہے تو بیوی بچے جو ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ گنا بارہ اس کو ملے گا کس کا نمبر ہمارے یہاں نمبر نظر نہیں آ رہا جس کا نمبر ہے وہ تو